السلام علیکم آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا گیارہواں لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے دسویں لیکچر میں چھوڑا تھا یعنی ہماری پریویس ٹرمینالوجی کے مطابق آج دوسرا موسٹ انٹرسٹنگ لیکچر ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک سمپل سی ایپلیکیشن کا سگلن واضح کیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ایک ونڈو کلاس رجسٹر کرواتے ہیں پھر آپ کریٹ ونڈو کے تھرو ایک ونڈو کریٹ کرتے ہیں اس کو آپ مختلف اسٹائلس پرووائڈ کرتے ہیں جب آپ ونڈو کریٹ کر چکتے ہیں تو پھر آپ اس ونڈو کو بھیجے گئے میسیجز کو ہینڈل کرتے ہیں سسٹم جو ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کی بورڈ میسیجز ہیں ماؤس میسیجز ہیں وہ تمام اور کچھ اور میسیجز ہم نے دیکھا جب ونڈو کریٹ ہوتی ہے ڈسٹروائے ہوتی ہے کوئی ایکشن سسٹم میں ہوتا ہے تو ایک میسج آپ کی اپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ان میسجز کو ہم گیٹ میسج کے تھرو ایک ایک کر کے ریٹریو کرتے ہیں ہم یہ کام اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ڈبلو ایم میسج نہیں آ جاتا جو ہی ڈبلو ایم کوٹ میسج آتا ہے گیٹ میسج جو ہے وہ زیرو ریٹرن کرتا ہے ادر وائز وہ نان زیرو ریٹرن کرتا ہے تو ہم لوپ کو کنٹینیو کرتے ہیں جب تک ڈبلو ایم میسج نہیں آ جاتا ہم ایک ایک میسج ریٹریو کرتے ہیں ایم ایس جی اسٹرکچر میں اور پھر وہ ایم ایس جی اسٹرکچر جو ہے اس کو ہم ڈسپیچ میسج کو پاس کر دیتے ہیں ہم ڈسپیچ میسج کو کہتے ہیں کہ یہ میسج تم ڈسپیچ کر دو میسج ڈسپیچنگ جو ہے وہ بیسکلی صرف یہی ہے کہ ونڈو پروسیجر کال کر لیا جاتا ہے جس ونڈو کے لیے وہ پرٹیکولر میسج ہے اس ونڈو کو وہ میسج اس ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو وہ میسج بھیج دیا جاتا ہے جیسے ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کہ ونڈو پروسیجر جو ہے یہ آپ کلاس رجسٹر کرواتے وقت بتاتے ہیں جو ونڈو کلاس اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ اس کلاس کا ونڈو پروسیجر کون سا ہوگا یعنی ایک کلاس کی جتنی بھی آپ ونڈوز کریٹ کرتے ہیں سب کا ونڈو پروسیجر ایک ہی ہوتا ہے یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گیٹ میسج جو ہے وہ میسجز ریٹریو کرتا ہے کی بورڈ کے میسجز ہیں ماؤس کے ہم نے ایل بٹن ڈاؤن کو ریٹریو کیا ڈسپیچ کیا وہ ونڈو پروسیجر میں پہنچ گیا ہم نے وہاں سوئچ کیس ایک لگایا جس سے ہمیں پتا چلا کہ جی اب یہ یہاں پہ پروسیسنگ ہم نے کرنی ہے ہم نے میسج باکس ڈسپلے کیا کچھ بھی ہم کر سکتے تھے اور ہم نے وہ میسج پروسیس کر لیا لیکن جب ونڈو ڈسٹروائے کی ہم نے ایل بٹن ڈاؤن کی پروسیسنگ میں ڈسٹروائے ونڈو کا فنکشن کال کیا تو اس فنکشن نے ایک اور میسج آپ کی سسٹم میسج کیو میں ڈال دیا یہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے یہ تو ایک تو وہ میسیجز ہیں جو کی بورڈ ماؤس وغیرہ یا ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان سے آتے ہیں اور وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کی میسج کیو میں ڈالتا رہتا ہے لیکن آپ خود سے بھی میسیجز جو ہیں اپنی میسج کیو میں اپلیکیشن کی میسج کیو میں ڈال سکتے ہیں جیسے جو ہم نے ڈسٹروائے ونڈو کال کیا تھا تو اس فنکشن نے ایک میسج ہماری میسج کیو میں ڈال دیا تو وہ میسج کیا تھا وہ میسج تھا ڈبلو ایم ڈسٹرائے یوں ہی ڈبلو ایم ڈسٹرو پھر اسی پروسیجر سے میسج لوپ میں سے ہوتا ہوا ڈسپیچ ہو گیا پھر ونڈو پروسیجر کے پاس پہنچ گیا تو ونڈو پروسیجر میں ہم نے جب ڈبلو ایم ڈسٹروائے کو ہینڈل کیا تو ہم نے ایک اور میسج اپنی ایپلیکیشن کیو میں ڈال دیا جو کہ ڈبلو ایم تھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ ڈاس والا میکنیزم نہیں چلا ڈاس میں آپ یہ کرتے تھے کہ جی کہیں پہ اپلیکیشن ہم نے ٹرمینیٹ کرنی ہے یا ہمیں اچھی نہیں لگ رہی اس سے آگے اپلیکیشن چلتی ہوئی تو ہم وہاں پہ ایگزٹ کال کر دیتے تھے یا مین میں ریٹرن کال کر دیا اور معاملہ ہی ختم وہاں سے آپ کا پروگرام بالکل ٹرمینیٹ ہو جاتا تھا ابارٹ ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ معاملہ مختلف ہے کسی پروگرام کو سکسیسفلی یا رادر گریسفلی ٹرمینیٹ کرنا ہو اگر آپ نے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک ڈبلو ایم میسج اپنے پروگرام کی میسج کیو میں ڈال دیتے ہیں وہ آپ کیسے ڈالتے ہیں آپ پوسٹ میسج کا فنکشن کال کرتے ہیں وہ فنکشن ڈبلو ایم کا ایک میسج آپ کی میسج ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیتا ہے اب جب نیکسٹ ٹائم گیٹ میسج اس کو پروسیس کرتا ہے ریٹریو کرتا ہے تو گیٹ میسج زیرو ریٹرن کر دیتا ہے اور آپ کا مین میسج لوپ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یہ ہے وہ میکنزم جس سے آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں آپ ایک خاکہ ذہن میں بنا لیجئے جب بھی ہم بات کریں اس کی تو آپ کے ذہن میں جب تک پکٹوریل ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پائیں گے جو پکٹوریل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے اس سے آپ سمبلز میں نہیں سوچتے آپ فگرز میں سوچتے ہیں آپ ذہن میں یہ سوچیے کہ قطار ہے ایک میسجز کی ایک میسج کیو ہے آپ کی اپلیکیشن کی میسج کیو ہے اور ایک ونڈو پروسیجر ہے تو ونڈو پروسیجر ہے جیسے وہ وہاں سے میسج آپ کی میسج کیو میں ڈال رہا ہے میسج کیو کے اینڈ پہ آپ کا گیٹ میسج لگا ہوا ہے جو آپ کی میسجز کو ایک ایک کر کے ریٹریو کر کے ڈسپیچ کیا جا رہا ہے ڈسپیچ میسج آپ کے ونڈو پروسیجر کو کال کر رہا ہے وہ میسج ہینڈل ہو جاتا ہے تو ڈسپیچ میسج واپس آ جاتا ہے پھر ایک اور میسج ریٹریو ہوتا ہے گیٹ میسج سے اور یوں معاملہ چلتا رہتا ہے تو یہ ہے وہ ماڈل جس میں ہم پروگرامنگ کرتے ہیں ونڈوز اسٹائل کا ہم نے تذکرہ کیا تھا پچھلے لیکچر میں لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ہم نے اور بہت کچھ دیکھنا ہے کے حوالے سے میں ہم نے جس اسٹائل کی ونڈو کریٹ کی تھی اس کا نام تھا W S overlapped window مجھے اچھی طرح یاد ہے تو ہم ایک اور اسٹائل ہم نے دیکھا تھا ڈبلو ایس اوور لیپڈ اس طرح سے بیسوں ہم نے دیکھے تھے تو ذرا ریوزٹ کر لیتے ہیں اور ایک ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین میسجز لسٹ کر دیے ہیں پہلا میسج جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے ڈبلو ایس اوور لیپڈ وہی دیکھا تھا یہ ایک اوور لیپڈ ونڈو کریٹ کرتا ہے ایک اوور لیپڈ ونڈو جو ہوتی ہے اس کا ایک ٹائٹل بار ہوتا ہے اور اس ونڈو کا ایک بارڈر ہوتا ہے ایک اور سٹائل جو ہم نے پرپز فلی جان بوجھ کے امٹ کر دیا تھا تاکہ آپ کو اس کا پتا نہ چل سکے وہ ہے W S child W S child جو اسٹائل ہے یہ ایک چائلڈ ونڈو کریٹ کرتا ہے چائلڈ ونڈو جو ہوتی ہے اس میں مینیو بار نہیں ہو سکتا اور یہ اسٹائل جو ہے یہ ڈبلو ایس پاپ اپ کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا جی ڈبلو ایس پاپ اپ اس سے اگلا اسٹائل ہے یہ ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا تو ڈبلو ایس پاپ اپ بھی ڈبلو ایس چائلڈ کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا خیر تو ڈبلو ایس پاپ اپ کیا کرتا ہے یہ ایک پاپ اپ ونڈو کریٹ کرتا ہے یہاں ہم کچھ عجیب عجیب سی باتیں کر گئے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جی چائلڈ ونڈو کریٹ ہوتی ہے اور ایک پاپ اپ ونڈو کریٹ ہوتی ہے اور اوور لیپ ونڈو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں تو یہ کچھ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چائلڈ ونڈو اور یہ پاپ اپ ونڈو اور اوور لیپ ونڈو یہ چیزیں کیا ہیں اس کے لیے ہمیں ہرارکی ونڈوز کو دیکھنا پڑے گا جو ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے یہ اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہر چیز ایک ونڈو ہے فار ایگزامپل آپ کیلکولیٹر چلاتے ہوں گے آپ کی ونڈوز میں بلٹ ان ایپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو اسکرین نظر آتی ہے ٹاپ ایک جو جس میں ڈیجٹس وغیرہ آتے ہیں آپ کے آنسرز آتے ہیں پھر آپ کو اس میں ریڈیو بٹنز نظر آتے ہیں جس سے آپ ڈیسیمل ہیکسا ڈیسیمل اور اس طرح کے بیس نمبر یوز کر سکتے ہیں پھر آپ کو بٹن نظر آتے ہیں ون ٹو تھری فور جس سے آپ انٹری کرتے ہیں وہاں پہ کلک کرتے ہیں ان پہ اور کیلکولیٹر میں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ونڈوز ہیں ونڈوز میں موسٹ ریکٹینگولر ایریاز جو ہیں وہ ونڈوز ہیں یعنی ونڈوز ونڈوز سے بنی ہے نا لطیفہ جی تو آپ ذرا اس کو سسٹمیٹکلی لے کے چلتے ہیں آپ کی ہر ونڈوز ایپلیکیشن ایک یا ایک سے زیادہ تھریڈ پر مشتمل ہوتی ہے تھریڈ جی ہاں تھریڈ جو ہوتا ہے اس کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن تھریڈ جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں بیسکلی آپ کے ایک پروگرام کے اندر ایک ٹاسک کے اندر ایک سے زیادہ ٹاسک چل رہے ہوتے ہیں مثلا آپ نے دو تین فنکشن بنائے ہیں وہ بیک وقت ہی چل رہے ہیں ڈاس میں تو یوں ہوتا تھا نا کہ آپ کا ایک فنکشن جب کال ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کال ہو رہا ہے تو اس وقت پروگرام میں کوئی اور فنکشن ایکسیکیوٹ نہیں ہو رہا تو ابھی ہم نے جو پروگرام بنایا تھا پچھلے لیکچر میں وہ تو اس کا تو ایک ہی تھریڈ تھا اور ہمارے کافی سارے پروگرام جو بھی چلتے آئیں گے وہ سارے ایک ہی تھریڈ پر مشتمل ہوں گے لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہو بہت سارے پروگرامز ہیں جیسے ورڈ پروسیسنگ آپ کرتے ہیں آپ ڈاکیومنٹ ٹائپ کر رہے ہیں ساتھ ہم نے پرنٹ کی کمانڈ بھیج دی جب پرنٹ کی کمانڈ جاری ہوتی ہے پرنٹر پہ ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے آپ کی چاہے کتنی لمبی فائل ہو اس وقت بھی آپ ٹائپنگ کر پاتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک اور تھریڈ چل رہا ہوتا ہے اس ایپلیکیشن میں ایک تھریڈ وہ جو آپ سے کی بورڈ کے ان پٹ لے کے وہ سارا ورڈ پروسیسر چلا رہا ہوتا ہے دوسرا وہ تھریڈ ہے جو کہ اس ڈاکیومنٹ کو پرنٹر پہ بھیج, بھیج رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں تو تھریڈ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم کے تھریڈ وہ ہوتے ہیں جن کی ونڈوز ہوتی ہیں جن کی جو ونڈوز آن کرتے ہیں تھریڈز ونڈوز آن کرتے ہیں دوسرے تھریڈز وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی ونڈوز نہیں ہوتی وہ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں ان کو ورکر تھریڈ بولتے ہیں ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ جو ایپلیکیشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں بنائی تھی اس میں ہمارا کوئی ورکر تھریڈ نہیں تھا صرف ایک ہی تھریڈ تھا اور اس نے ہماری جو مین ونڈو تھی وہ بیسکلی اس تھریڈ کی ملکیت تھی جب کہتے تھے کہ ہم یہ ونڈو ہماری اپلیکیشن ایچ انسٹنس کی ملکیت ہے تو بیسکلی وہ ہمارے مین تھریڈ کی ملکیت تھی وہ والی ونڈو ہمارا مین تھریڈ اسے اون کرتا تھا ایسے تھریڈس جن کی ونڈوز ہوتی ہیں انہیں یو آئی تھریڈس یا یوزر انٹرفیس تھریڈس کہتے ہیں یوزر انٹرفیس تھریڈ جو ہیں ان میں آپ میسج ڈسپیچنگ ونڈوز کو میسج ڈسپیچنگ کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں ورکر تھریڈ علیحدہ پڑے ہوئے چلتے رہتے ہیں ایک طرف اور کام کیے جاتے ہیں اسکرین کے اوپر کچھ نہیں دکھاتے تھریڈ جو ہیں ہم نے کہا کہ وہ ونڈوز کو اون کرتے ہیں ان کی اپنی ونڈوز ہوتی ہیں ایک ونڈو جو ہے اس کے اندر بہت ساری مزید ونڈوز ہو سکتی ہیں اگزامپل کیا ہے ایگزامپل ہے وہی کیلکولیٹر کی ایک کیلکولیٹر ہے اس کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ونڈوز ہیں ون ٹو تھری کا بٹن ہے آپ کی اسکرین ہے سب چیزیں آپ کے اوپر آپ کے ریڈیو بٹن لگے ہوئے ہیں ڈیسیمل ہیکسا ڈیسیمل اور وہ ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے پھر چیک باکس بھی ہیں اس کے اندر دیکھیے گا انورس کو چیک باکس ہے تو یہ ساری ونڈوز ہیں یہ ریکٹینگولر ایریاز جتنے بھی ہیں یہ سارے ونڈوز ہیں تو ایک ونڈو کے اندر مزید ونڈوز ہو سکتی ہیں اس ساری صورتحال کو ہم ذرا پکٹوریلی ریپرزینٹ کر دیتے ہیں جو ہرارکی ہم نے ابھی تک دیکھی ہے اس کے ساتھ ہم اب اس کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن لیتے ہیں ہر ونڈو جو آپ کریٹ کرتے ہیں اس کا ایک پیرنٹ ہوتا ہے ہر ونڈو جو آپ کریٹ کرتے ہیں اس کا ایک پیرنٹ ہوتا ہے اور صفر یا صفر سے زیادہ سبلنگز ہوتے ہیں سبلنگز کیا ہوتے ہیں سبلنگز بیسکلی انگلش کا ورڈ ہے جو بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایک ہی پیرنٹ کے ڈسینڈنٹس ہوں ان کو سبلنگس کہتے ہیں تو ایک ایک پیرنٹ ونڈو کی جو چار پانچ چائلڈ ونڈوز ہوں گی ان کو آپ سبلنگ وہ آپس میں سبلنگس ہیں وہ ایک طرح سے بھائی بہن ہیں سو so, ہر ونڈو جو ہے اس کی ایک پیرنٹ ونڈو ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا یا تو سبلنگ یا صفر اس سے زیادہ ایک دو تین یا کوئی سبلنگز نہیں اتنے سبلنگز اس کے ہو سکتے ہیں اس کو ہم اسکرین پہ لکھ لیتے ہیں جو ونڈوز جن کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے ان کو ٹاپ لیول ونڈوز کہتے ہیں جیسے ہم نے اپنی پچھلی ایپلیکیشن میں جو ونڈو بنائی تھی وہ ٹاپ لیول ونڈو تھی اس کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ تھا اس کے ساتھ ہی کانسپٹ آتا ہے اوور لیپڈ ونڈوز کا ونڈوز کا جو پرانا ورژن تھا ونڈوز اس میں ایک عجیب و غریب چیز تھی اس میں ٹائلڈ ونڈوز تھی اور کچھ اوور ونڈوز تھی ان کا جو بہیویئر تھا وہ بالکل مختلف تھا تو اس وقت سے یہ ٹائلڈ اور اوور لیپ کی ٹرمز چلی آ رہی ہیں آج کی ونڈوز میں ایک ٹاپ لیول ونڈو کو آپ اوور لیپ ونڈو کہہ سکتے ہیں یعنی جو ٹاپ لیول ونڈو ہو یعنی جس کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ ہو جیسے کیلکولیٹر کا وہ مین باکس تھا جو مین ونڈو تھی اس طرح آپ نے اپلیکیشن جو بنائی تھی اس کے اندر مین جو ونڈو ونڈو تھی آپ آپ کی کی کی اپلیکیشن وہ ٹاپ لیول ہے اوور لیپڈ ونڈو ہے آج کل ونڈوز میں سبھی overlapped windows top level top level windows کہی جا سکتی ہیں آگے دیکھیے جو ایک اوور لیپڈ ونڈو ہوتی ہے وہ کسی اوور لیپڈ ونڈو سے آن کی جا سکتی ہے یعنی پہلے ہم نے بات کی کہ اوور لیپ ونڈو جو ہے وہ اس کا پیرنٹ ہمیشہ ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور کانسپٹ آتا ہے اونر کا اوور لیپ ونڈو کی کا جو ایک اونر بھی ہو سکتا ہے اور یہ اونر بھی اوور لیپ ونڈو ہونا ضروری ہے جب آپ اوور لیپڈ ونڈو کو کسی دوسری ونڈو کو اون کروا دیتے ہیں فار ایگزامپل ونڈو اے ہے اور اس کو آپ نے اون کروا دیا ونڈو بی یہ کیسے کروایا جب آپ کسی ایک ونڈو کو کریٹ کرنے کے بعد دوبارہ کا فنکشن کال کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں کریٹ ونڈو کے پیرامیٹرس کو تو اس میں پیرنٹ کا ایک پیرامیٹر ہے کہ جی اس ونڈو کا پیرنٹ کون سا ہے پیرنٹ یا اونر کون سا ہے پیرنٹ ایک مختلف چیز ہے اونر ایک مختلف چیز ہے بہرحال آپ وہاں پہ جب اوور لیپ ونڈوز کی بات آتی ہے تو آپ صرف کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ہے ہے کہ اوور لیپ ونڈو کا پیرنٹ جو وہ ڈیسک ٹاپ ہوگا تو کریٹ ونڈو میں جو آپ وہ پیرامیٹر دیتے ہیں وہ اونر ونڈو ہوگی اگر آپ کی یہ والی ونڈو اوور لیپ ونڈو ہے تو اگر ونڈو اے ہے اور وہ اونر ہے ونڈو بی کی تو ہوگا کیا جب آپ جو اے ونڈو ہے اس کو منیمائز کریں گے تو بی ونڈو آٹومیٹکلی منیمائز ہو جائے گی ان پوائنٹس کو ہم لکھ لیتے ہیں جب آپ اونر کو ہائڈ کر دیتے ہیں تو اونڈ خود ہی ہائڈ ہو جاتی ہے مینیمائز ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ جب آپ اونر کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تو اس کی تمام اونڈ ونڈوز ڈسٹرو ہو جاتی ہیں یعنی جب ہم ونڈو اے اور بی کی بات کی تھی تو ونڈو اے کو جب آپ ڈسٹروائے کریں گے تو ونڈو بی آٹومیٹکلی خود ہی ڈسٹروائے ہو جائے گی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو اونڈ ونڈوز ہوتی ہیں یہ اپنے اونر کے اوپر on the top of their owner display ہوتی ہیں یعنی ونڈو بی جو ہے وہ ونڈو اے ڈسپلے ہوگی ہمیشہ اوور لیپ ونڈوز کا آ, سب سے زیادہ استعمال بنیادی استعمال جو ہے وہ ایپلیکیشن کی مین ونڈو کے طور پہ ہے ایپلیکیشن کی جب مین ونڈو آپ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اوور لیپڈ ونڈو ہوتی ہے ونڈو کی ونڈو جو آپ کی ونڈوز ہوتی ہیں ان کی ایک اور قسم بھی ہے جسے آپ پاپ اپ ونڈو کہتے ہیں تو دیکھیے پاپ اپ ونڈو جو ہوتی ہے یہ آئیڈینٹیکل ہوتی ہے اوور لیپڈ ونڈو سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پاپ اپ ونڈو ہوتی ہے اس کا کیپشن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا جبکہ اوور لیپڈ ونڈو جو ہوتی ہے اس کا ہمیشہ ایک ٹائٹل بار اور کیپشن ہوتا ہے جو پاپ اپ ونڈوز ہوتی ہیں یہ ڈائلگس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جیسے آپ نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا تھا تو ایک میسج باکس ڈسپلے ہوا تھا تو اس کا آپ ڈائلگ بھی کہتے ہیں تو ڈائلگس کے لیے normally pop up windows use ہوتی ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے جو کریٹ ونڈو میں جب آپ پاپ اپ یا دوسری والی ونڈوز اوور لیپ ونڈوز بتاتے ہیں تو ان کا پیرنٹ نہیں ہوتا وہ جو پیرامیٹر ہے نا جو جس میں آپ پیرنٹ بتاتے ہیں وہ پیرنٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈسائڈیڈ ہے کہ پاپ اپ ونڈوز اور اوور لیپ ونڈوز کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ ہوگا تو وہاں پہ جو پیرامیٹر آپ دیتے ہیں وہ ان کا اونر ہوتا ہے اور اونر کا بہیویئر کیا ہے وہ جو ہم بتا چکے ہیں کہ جی جو آپ کی اونڈ ونڈو ہے یہ اونر کے اوپر ڈسپلے ہوگی جب اونر کو مینیمائز کریں گے تو یہ اونڈ بھی منیمائز ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ جو ہم نے باتیں لسٹ کی تھیں اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ونڈوز کی اویلیبل ہے ایک تیسری قسم جو ونڈوز کی ہے وہ ہے چائلڈ ونڈوز آپ کی جو ونڈوز ہے آپ رننگ ونڈوز اس میں کچھ ایپلیکیشن چل رہی ہوں گی آپ کا پروگرام بھی اب اس میں چل رہا ہوگا تو یہ جو ٹاپ لیول ونڈوز ہوتی ہیں اوور لیپ ونڈوز ہوتی ہیں تو چند ایک ہوتی ہیں لیکن جیسے کیلکولیٹر کی اوور لیپ ونڈو ہے یہ چند ایک ونڈوز ہیں جو مین مین اوپر ٹاپ لیول ونڈوز ہیں لیکن سکتی ہیں جو کہ چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں جیسے کیلکولیٹر کے اندر بٹن بنے ہوئے ہیں بہت سارے وہ سب ونڈوز ہیں چھوٹی چھوٹی وہ سب چائلڈ ونڈوز ہیں چائلڈ ونڈو ہوتی کیا ہے چائلڈ ونڈو وہ ہوتی ہے جو اپنے پیرنٹ کے اندر ہی ڈرا ہو سکتی ہے یعنی ہم کمپیئر کر لیتے ہیں اس کو آپ کا میسج باکس جیسے ہم نے ڈسپلے کیا تھا تو میسج باکس کو آپ جدھر اٹھا کے مرضی لے جائیں وہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے لیکن جو چائلڈ ونڈو ہوتی ہے جیسے کیلکولیٹر کے اندر وہ بٹن ہے وہ بٹن اگر وہ کونے میں بھی ڈرا کرتے تو وہ کیلکولیٹر سے باہر ڈرا نہیں ہو سکتا تھا جہاں پہ کیلکولیٹر کی مین ونڈو ختم ہوتی وہیں پہ اس کی ساری چائلڈ ونڈو اس سے باہر باہر کلپ کر دی جاتی کاٹ دی جاتی بالکل ڈرا نہیں کی جاتی تو بیسکلی یہ چائلڈ ونڈو کی کریکٹرسٹک ہے صرف چائلڈ ونڈو کا پیرامیٹر ہے نا وہ صرف چائلڈ ونڈو کے لیے ہوتا ہے اگر آپ اوور لیپڈ یا دوسری جو ونڈو ہمارے پاپ اپ ونڈو ہے اس کیس میں اس پیرامیٹر میں کوئی ویلو دیتے ہیں تو وہ اونر تصور ہوگا کیونکہ ان دو ونڈوز کا پیرنٹ ہمیشہ ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے لیکن کریٹ ونڈو میں جب آپ چائلڈ ونڈو کریٹ کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈبلو ایس چائلڈ اسٹائل ہم نے ابھی دیکھا ہے تو ڈبلو ایس پیرنٹ بتاتے ہیں تو وہ پیرنٹ ہوتا ہے وہ اونر نہیں ہوتا اونر کا کانسپٹ چائلڈ ونڈوز میں نہیں ہے یہاں پہ پیرنٹ کا کانسیپٹ ہے اور ونڈو اسٹائل جو ہے آپ کا ڈبلو ایس چائلڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ چائلڈ ونڈو ہے ایک چائلڈ ونڈو کا پیرنٹ بتانا لازمی ہے کوئی ایسا ایسی چائلڈ ونڈو ایگزٹ نہیں کر سکتی جس کا کوئی پیرنٹ ہی نہ ہو ہم کچھ چیزیں لکھ دیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کا آپ کی چائلڈ ونڈو ہوتی ہے اس کا کوئی مینیو نہیں ہوتا لیکن اس کا کیپشن ہو سکتا یعنی کہ ایک ٹائٹل بار اس کے اوپر ڈرا کیا جا سکتا لیکن اس میں مینیو نہیں ہو سکتا جو چائلڈ ونڈو ہوتی ہے یہ ہمیشہ پیرنٹ کے اوپر ڈرا ہوتی ہے اس کو اوور لے کرتی ہے اور جب آپ ماؤس وغیرہ کلک کرتے ہیں تو چائلڈ ونڈو ان تمام میسجز کو پیرنٹ ونڈو تک نہیں پہنچنے دیتی یہ ان میسجز کو خود ریسیو کرتی ہے جب آپ کیلکولیٹر میں کسی بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ میسجز پہلے بٹن کی ونڈو خود ریسیو کرتی ہے کیونکہ وہ چائلڈ ونڈو ہے اور پھر وہ اپنے پیرنٹ کو بتاتی ہے کہ کیا ہوا ہے یہ جو پیرنٹ کو انفارم کرنا ہے اسے نوٹیفیکیشن کہتے ہیں جو ہم شارٹلی دیکھیں گے اگلے لیکچرز میں کہ یہ چائلڈ ونڈو اپنی پیرنٹ ونڈو کو جو میسجز بھیجتی ہے انہیں نوٹیفیکیشن میسجز کہتے ہیں چائلڈ ونڈوز جو ہیں ان کا سب سے بڑا استعمال کنٹرولز کی صورت میں ہے چائلڈ ونڈوز یہ بٹن جیسے میں نے کہا کیلکولیٹر کے اندر جو ڈرا ہوئے ہیں ان کو ہم بجائے چائلڈ ونڈوز کہنے کے کنٹرولز کہتے ہیں کنٹرولز پرسائزلی اگر ہم بات کریں تو ایسی چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں جو کہ یوزر انٹرفیس یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ کے کام آتی ہیں جیسے بٹن ہے وہ ان پٹ لیتا ہے کلک ہوتی ہے پریس ہوتا ہے جو آپ کی اسکرین تھی اوپر کیلکولیٹر کے اوپر وہ آؤٹ پٹ کا کام کرتی ہے تو آپ کی جو چائلڈ ایسی چائلڈ ونڈوز جو یوزر سے آئے ان پٹ آؤٹ پٹ کے کام آئے انہیں آپ کنٹرولز کہتے ہیں تذکرہ آیا کنٹرولز کا یعنی کہ ایسی چائلڈ ونڈوز جو یوزر انٹرفیس کا یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ کا کام کرتی ہیں ونڈوز بہت سارے پری کوڈیڈ کنٹرولز یا precoded child windows provide کرتی ہے جن میں بٹن ہے اور جی- جیسے ہم نے دیکھا ہے جو آپ بٹن پریس کرتے ہیں کیلکولیٹر میں اور وہ جو اسکرین اوپر بنی ہوئی تھی وہ بھی ایک کنٹرول ہے یعنی ایک وہ ونڈو بنی ہی اس کام کے لیے کہ وہ چائلڈ ونڈو کے طور پہ اس کو بنایا جائے تو ہم ابھی شارٹلی اس کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم کانسیپٹ اسکرین کے اوپر دیکھیے ہم نے ایک فگر ڈرا کسی ایک ونڈو جو ایک ونڈو اسکرین کے اوپر ڈرا ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں ونڈو کے ارد گرد جو لکیر نظر آ رہی ہے جو بارڈر نظر آ رہا ہے اس کو آپ فریم یا بارڈر کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ونڈوز ایسی ہیں جن کو آپ ریسائز کر سکتے ہیں ماؤس سے ان کا بارڈر پکڑ کے آپ رائٹ لیفٹ یا اپ ڈاؤن یا کہیں بھی موو کریں تو وہ ریسائز ہو جاتی ہیں ایسی ونڈوز کا بارڈر تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اور اسے سائزنگ فریم یا سائزنگ بارڈر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو سائز باکس بھی نظر آئے گا ونڈو کے دائیں طرف نیچے والے کونے میں آپ کو سائز باکس نظر آئے گا یہاں سے پکڑ کے آپ ونڈو کو ری ریسائز کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو آپ ونڈو کے ٹاپ پہ آ جائیے تو آپ کو کیپشن یا ٹائٹل بار نظر آ رہا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ نارملی ونڈو کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے اس کے اندر آپ کو ویب سائٹ براؤز کرتے ہیں تو اس کا جو ٹائٹل بار یا کیپشن ہے اس کے اندر اس ویب سائٹ کا ویب پیج کا ٹائٹل آ رہا ہوتا ہے اسی ٹائٹل بار کے اوپر آپ کو دائیں طرف میکسیمائز منیمائز اور ریسٹور کے باکسز نظر آ رہے ہیں ایک کراس لگا ہوا ہے ایکس پھر ایک میکسیمائز کا باکس ہے اور پھر ایک منیمائز کا باکس ہے آپ کو دائیں طرف یہ ٹائٹل بار کے اوپر کیپشن کے اوپر نظر آ رہے ہیں یہ جو کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بہت آسان ہے آپ کسی کلوز کے اوپر کلک کریں گے ونڈو کلوز ہونے کی کوشش کرے گی ہم پروگرامر ہیں تو ہم یوں ہی کہہ رہے ہیں ونڈو کلوز ہو جائے گی تو آپ جب میکسیمائز کے اوپر کلک کریں گے تو ونڈو میکسیمائز ہو جائے گی جب آپ منیمائز کے اوپر کلک کریں گے تو ونڈو منیمائز ہو جائے گی یہ سارے کام آپ ایک اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں جو کیپشن ہوتا ہے اس کے لیفٹ پہ دیکھیے تو آپ کو ایک چھوٹا سا آئکن نظر آ رہا ہے اس آئکن کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو ایک مینو اپیئر ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی کمانڈز ہوتی ہیں کلوز ریسٹور وغیرہ وغیرہ تو یہ کمانڈ جو ہیں اور یہ جو مینو آپ کے سامنے آیا ہے چھوٹا سا اس کو سسٹم مینو یا ونڈو مینو بھی کہتے ہیں اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایپلیکیشن آئکن اب دیکھیے جب ایسے جیسے آپ کیلکولیٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو ٹاپ لیفٹ پہ جو چھوٹا سا آئکن آپ کو نظر آتا ہے اس کی ویٹ سولہ پکسل ہوتی ہے ہائٹ بھی سولہ پکسل ہوتی ہے یہ ایپلیکیشن آئکن ہے ایک اور ایپلیکیشن آئکن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ شارٹ کٹ وغیرہ بناتے ہیں تو ایک بڑا سا آئکن آپ کو نظر آتا ہے جیسے آپ ڈیسک ٹاپ کے اوپر بہت سارے آئکنس دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑے بڑے آئکنس ہیں ان کی ویڈ تھرٹی ٹو پکسل ہوتی ہے ان کی ہائٹ بھی تھرٹی ٹو ہوتی ہے یہ دونوں بیسکلی اسٹینڈرڈ آئکنس ہیں یہ دونوں سائز جو ہیں یہ اسٹینڈرڈ آئکنس ہیں تو ان دونوں کو آپ ایپلیکیشن آئکنس کہتے ہیں آگے دیکھیے تو آپ کو ایپلیکیشن مینیو نظر آ رہا ہے جو مینیو کسی بھی ایپلیکیشن میں ڈسپلے ہوتا ہے اس کو ایپلیکیشن مینیو کہتے ہیں اس کو کنفیوز مت کیجیے گا ونڈو یا سسٹم مینیو سے ونڈو یا سسٹم مینیو تو وہ تھا نا جس میں سائز موو ریسٹور وغیرہ آ رہے تھے یہ ایپلیکیشن مینیو ہے ایپلیکیشن مینیو آپ خود سے بنا کے ونڈو کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ ابھی ہم نے نہیں سیکھا لیکن ہم ان دا نیئر فیوچر اس کو دیکھیں گے یہاں پہ دو اور ٹرمز ہیں جو ہم ایکسپلین کریں گے اور وہ دو ٹرمز ہیں client area and non client area یہ جتنا کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے فریم ہے آپ کا مینیو ہے کیپشن ہے اس کے بیچ میں کچھ جگہ بچتی ہے جیسے نوٹ پیڈ میں وہ جو خالی جگہ ہوتی ہے نا اس میں آپ ٹائپ کرتے ہیں اس سے آپ کلائنٹ ایریا کہتے ہیں ونڈو کا کلائنٹ ایریا اور اس کلائنٹ ایریا کو چھوڑ کے باقی سب کچھ نان کلائنٹ ایریا کہلاتا ہے آپ جب پروگرامنگ کرتے ہیں کچھ ڈرائنگ کرتے ہیں اپنی ونڈو میں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کلائنٹ ایریا میں کرتے ہیں non client area normally system manage کرتا ہے یعنی ٹائٹل بار آپ کو خود نہیں ڈرا کرنا پڑتا جب ونڈو کریٹ ہوتی ہے تو خود ہی وہ ڈرا ہو جاتا ہے بارڈر بھی خود ہی ڈرا ہو جاتا ہے تو کلائنٹ ایریا نارملی آپ مینج کرتے ہیں نان کلائنٹ ایریا کو بھی آپ مینج کر سکتے ہیں آپ سسٹم کی طرف میسج جانے ہی نہ دیں یہ پاسبل ہے لیکن نارملی آپ کلائنٹ ایریا میں ڈرائنگ یا پینٹنگ کرتے ہیں اگلی بات آ گئی کنٹرول کی ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ ایسی چائلڈ ونڈوز جو یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ کے کام آتی ہیں وہ کنٹرول کہلاتی ہیں آپ بہت سارے کنٹرول سے فیملیئر ہوں گے لیکن اب ہم ان کو پروگرامر کی نظر سے پروگرامیٹکلی ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جو کافی یوز ہونے والا کنٹرول ہے سبھی کنٹرول کافی دفعہ یوز ہوتے ہیں لیکن پہلا کنٹرول جو ہم دیکھیں گے یہ ایڈٹ باکس یا ٹیکسٹ باکس ہے یہ ٹیکسٹ باکس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سنگل لائن اور دوسرا ملٹی لائن جو آپ کی کیلکولیٹر کی اپلیکیشن ہے ونڈوز میں وہ اس کی جو اسکرین ہوتی ہے وہ basically single line edit control ہوتا ہے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں نوٹ پیڈ کا ہم ذکر بڑی دفعہ کرتے آئے ہیں نوٹ پیڈ کی جو مین ونڈو ہے وہ سمپلی ایک ملٹی لائن ایڈٹ کنٹرول ہے سو ایڈٹ کنٹرول دو قسم کے ہوئے single line and multi line اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے سنگل لائن جو ہے وہ ایک لائن کے لیے اور ملٹیپل لائن جو ملٹی لائن ایڈٹ کنٹرول ہے اس میں ایک سے زیادہ لائن آپ لکھ پاتے ہیں اگلی چیز جو ہم دیکھے ہیں وہ بٹنس ہیں بٹنس تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پش بٹن ہے کم از کم اس ڈسکشن کے لیے ہم تین ہی کو دیکھ رہے ہیں ایک پش بٹن ہے دوسرا چیک باکس ہے تیسرا ریڈیو بٹن ہے اسی طرح سے اسٹیٹک کنٹرول ہیں اسٹیٹک کنٹرول کچھ نہیں ہوتا اسٹیٹک کنٹرول صرف ایک میسج وغیرہ ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بھی کسی ونڈو میں کہیں بھی ڈائلگ میں کوئی میسج ڈسپلے کروانا ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹک کنٹرول آپ وہاں پہ لگا دیتے ہیں جیسے ہم نے میسج باکس شو کیا تھا نا میسج باکس جو ہم نے دیکھا تھا اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جی دس از مائی فرسٹ اپلیکیشن یا دس از ورچوئل یونیورسٹی تو میسج باکس کے اندر جو ٹیکسٹ آیا تھا وہ اسٹیٹک کنٹرول کے تھرو اس باکس نے ڈسپلے کیا تھا تو static control basically text display کرنے کے کام آتے ہیں اس کے بعد ہے کمبو باکس ایک کنٹرول ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ ہی لسٹ باکس ہے اسکرول بار ہے اسکرول بار بہت امپورٹنٹ ہے اسکرول بار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آپ کا ہاریزونٹل اسکرول بار اور دوسرا ورٹیکل اسکرول بار آپ نے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ویب سائٹس تو اوپن کی ہوں گی یا نیٹسکیپ نیویگیٹر میں بھی اوپن کی ہوں گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا سا پیج ہو نا جس کی وڈ کافی زیادہ ہو تو اس کے نیچے اسکرول بارز آ جاتے ہیں آپ ویب سائٹ کے اوپر سے نیچے تک اسکرول کرتے ہیں رائٹ سے لیفٹ بھی اسکرول کر سکتے ہیں تو جو ورٹیکل اسکرول بار ہوتا ہے ایک ورٹیکل اسکرول بار ہوتا ہے اور دوسرا ہارزونٹل ہوتا ہے ورٹیکل اسکرول بار ونڈو کے کانٹینٹس کو اپ ڈاؤن اور ہارزونٹل رائٹ لیفٹ موو کرنے کے کام آتا ہے اگلا کنٹرول ہمارے پاس یہ جو اگلے دو تین کنٹرول ہم آپ کو بتائیں گے یہ ذرا تھوڑے سے ہٹ کے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے انہیں کامن کنٹرول کہتے ہیں حالانکہ یہ اتنے کامن نہیں ہیں کہ جتنے جو ہم پہلے ابھی دیکھ چکے ہیں بہرحال ہم دیکھیں گے کہ انہیں کامن کنٹرول کیوں کہتے ہیں خیر ڈیٹ ٹائم پکر کنٹرول ہے یہ کنٹرول اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ڈیٹ اور ٹائم پک کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے دوسرا لسٹ ویو کنٹرول ہے یہ ایک اہم چیز ہے آپ جب ونڈوز ایکسپلورر اوپن کرتے ہیں تو اس میں چار ویوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ بڑے بڑے آئکنس دیکھ سکتے ہیں فائل اور فولڈر آپ دوسرا کیا ویو دیکھ سکتے ہیں آپ لسٹ کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیٹیلز کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور بھی اویلیبل ہے تو بیسکلی یہ جو ہے نا یہ لسٹ ویو کنٹرول کا کمال ہے یہ ساری یہ ساری جو ویوز ہیں یہ لسٹ ویو کنٹرول کے لسٹ ویو کنٹرول کے ویوز ہیں تو اسی طرح کی ایک اور چیز جو آپ سرچ کرتے ہیں فائلز کے لیے تو اس کی ایک لسٹ آتی ہے وہ بھی لسٹ ویو کنٹرول ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے یہ بھی ایک لسٹ ویو کنٹرول ہے لیکن اس پہ ریسٹرکشن یہ ہے کہ جو list view control desktop والا لسٹ ویو کنٹرول ہے اس میں آپ اس کا اسٹائل نہیں چینج کر سکتے یعنی اس کو آپ صرف بڑے بڑے آئکن والی فارم میں ہی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اسمال آئکنز ڈیٹیل یا اس قسم کی چیز کی فارم میں نہیں دیکھ سکتے اگلا کنٹرول ہے ہاٹ کیز جی ہاں یہ بھی ایک بہت مزے کی چیز ہے آپ جب کوئی ایپلیکیشن کوئی شارٹ کٹ بناتے ہیں جیسے ہم ابھی دکھا رہے ہیں آپ کو تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ کی وہاں پہ آپ کوئی بھی کی بورڈ کی کی پریس کریں کنٹرول آرٹ وغیرہ تو وہاں آ جاتا ہے control alt B control alt S A B C تو ہاٹ کی کنٹرول جو ہے یہ آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ کوئی ہاٹ کی وہاں پہ ٹائپ کر سکیں ہاٹ کی جی ہاں ہاٹ کی جب آپ کسی آئکن کو کسی پروگرام کو اسائن کر دیتے ہیں ڈیسک ٹاپ کو آئکن بنائیے اور اس کی پراپرٹیز دیکھیے اور اس کو ایک ہاٹ کی اسائن کر دیں تو جب آپ اپنے پروگرام یوں ہی ونڈوز ہوئی آپ نے وہ کی پریس کی تو وہ اپلیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی تو یہ بیسکلی ہاٹ کی کنٹرول کا کام ہے کہ وہ یوزر سے وہ ان پٹ لے ڈیفینیٹلی ہاٹ کی کنٹرول صرف ان پٹ لیتا ہے اس کے بعد کی پروگرامنگ ڈیفینیٹلی آپ کے پروگرامیٹکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ان پٹ آئی ہے تو اب کیا کرنا ہے سو ہاٹ کی کنٹرول وہ انٹرفیس ہے وہ پرٹیکولر کنٹرول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں جو کہ ونڈوز میں پروگرامنگ کرتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کا پہلا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کرسر ہے کرسر بیسکلی آپ کے ماؤس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کرسر سے کنٹرول کی جاتی ہے ونڈوز آپ کو یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ آپ ماؤس کی شکل تبدیل کر سکیں کس زمانے میں مائکروسافٹ نے ایک پروگرام دیا تھا مائکروسافٹ پلس اس کے تھرو آپ تھیمز انسٹال کر سکتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا کہ جی ابھی تو صرف ایرو ہے نا تو وہاں پہ گھوڑا ناچ رہا ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ یہ سارے کرسرز ہیں یہ بھی ایک یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں اگلی چیز جو ہے وہ آئکنس ہیں آئکنس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں کسی ایپلیکیشن میں آپ اپنی مرضی کے آئکنز دکھا سکتے ہیں اور کریٹ کر کے اپنے نئے آئکنز آپ بنا بھی سکتے ہیں تو یہ آئکن بھی ایک یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے اگلی چیز ہے بٹ میپ جی بٹ میپ بٹ میپ جو ہے وہ کی فگر ہوتی ہے جو کہ بی ایم پی فارم میں ہو آپ نے بی ایم پی فائلس کا تو یقیناً سنا ہوگا یہ ایسی فائلز ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی امیج کنٹینٹ ہوتا ہے تو انہیں آپ بٹ میپس کہتے ہیں آپ کوئی بھی بی ایم پی فائل اٹھا کے اپنے ونڈوز پروگرام میں امبیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ سک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں کہیں پہ بٹ میپ ڈسپلڈ ہو تو بٹ میپ جو ہے یہ بھی ایک اچھا یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے اس کے تھرو آپ پروگرام میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں آپ یوزر کو گائڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے سو so, یہ بھی ایک اہم یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے ایک اور یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے ایکسلریٹرس ایکسلریٹرز بظاہر تو بیک گراؤنڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آپ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آپ ورڈ میں کام کر رہے ہوں یا ایکسل میں کام کر رہے ہوں یا اور بہت ساری ہیں تو آپ جو فائل بناتے ہیں جیسے کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ نے ٹائپ کیا تو اس کو سیو کرنا ہو تو کوئی صاحب جو انٹیلیجنٹ ہوں گے وہ کریں گے فائل مینو پہ جائیں گے اور سیو پریس کریں گے لیکن جب وہ صاحب دوسری دفعہ یہ کام کرنے جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا سیو کے سامنے control S C T R L plus S تو اب آپ اپنے پروگرام میں صرف کنٹرول ایس ہی پریس کریں گے تو وہ سیو ہو جائے گا اسے ایکسلریٹر کی کہتے ہیں ضروری نہیں کہ جو ایکسلریٹر کی ایک پروگرام میں چل رہی ہے ورڈ میں جیسے چل رہی ہے وہی ایکسلریٹر کی نوٹ پیڈ میں بھی چلے یا آپ کے کیلکولیٹر میں بھی وہ کی کوئی کام کرے سو so, یہ پروگرام ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں سو so, ایکسلریٹر بھی ایک بہت اہم یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے ہم نے جب پچھلے لیکچر میں پروگرام بنایا تھا تو ہم نے W M L button down اور ڈبلو ایم ڈسٹروائے کا تذکرہ کیا اور ان کو ہم نے پروسیس کیا تھا پھر ہم نے ساتھ میں ہلکا سا اندیا یہ بھی دیا تھا ڈبلو ایم کوئٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہ صرف یہی دو تین میسیجز نہیں ہیں جو کہ ونڈوز میں آپ جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا بہت سارے میسجز ہیں تو ہم کچھ اہم میسجز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایک میسج ہے ڈبلو ایم ایکٹیویٹ ساتھ میں اس کا پرپز بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں ڈبلو ایم ایکٹیویٹ میسج جو ہے یہ اس وقت فائر ہوتا ہے یا اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی ونڈو ایکٹیو کی جاتی ہے ڈبلو ایم کلوز میسج اگلا ہے یہ اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی ونڈو کلوز کی جائے جب آپ کسی ونڈو کے جو کلوز باکس ہے اس پہ کلک کریں اس کے ساتھ ڈبلو ایم کمانڈ میسج ہے ڈبلو ایم کمانڈ میسج اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی آپ مینیو آئٹم سلیکٹ کر رہے ہوں اس سے اگلا جو ہمارے پاس آئٹم ہے وہ ہے ڈبلو ایم کریٹ یہ میسج ڈبلو ایم کریٹ کو کریٹ ہوتے ہی اس کے ونڈو پروسیجر کو بھیج دیا جاتا ہے ڈبلو ایم کریٹ کے ساتھ کپلڈ میسج ہے ڈبلو ایم ڈسٹروائے یہ میسج اس وقت بھیجا جاتا ہے جب آپ کی ونڈو ڈسٹروائے کی جا رہی ہو اور ونڈو جب اسکرین سے ریموو کر دی جاتی ہے تو پھر ونڈو پروسیجر کو یہ میسج سسٹم بھیجتا ہے ایک اور میسج ہے ڈبلو ایم اینبل یہ ونڈو کو کرنے کا کام آتا ہے W M L button down is our friend ہم اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ وہ میسج ہے جو ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس ہونے پر بھیجا جاتا ہے ڈبلو ایم پینٹ یہ بہت اہم میسج ہے ڈبلو ایم پینٹ میسج جو ہے یہ اس وقت بھیجا جاتا ہے جب آپ کی ونڈو کا کلائنٹ ایریا دوبارہ سے ڈرا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی اپلیکیشن منیمائز کر کے میکسیمائز کرتے ہیں جیسے ورڈ کی ایگزامپل ہم نارملی لیتے ہیں انٹر کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو جب میکسیمائز کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے سارا ٹیکسٹ نہیں آ جاتا ہے تو ایکچولی وہ دوبارہ سے سارا اپنا ایریا پینٹ کرتا ہے بالکل اسی طرح جب آپ کسی ایک ونڈو کے اوپر کوئی اور ایپلیکیشن چلا دیتے ہیں جب وہ ایپلیکیشن اوپر والی ایپلیکیشن آپ کلوز کرتے ہیں تو نیچے والی ایپلیکیشن سامنے آ جاتی ہے اس کے وہ کیسے سامنے آتی ہے جب ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیجا جاتا ہے پینٹنگ کر دیتی ہے اپنے کلائنٹ ایریا کی ڈبلو ایم پینٹ میسجز ہمیشہ اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب کلائنٹ ایریا کا کوئی حصہ ری پینٹ ہونے کی ضرورت ہو یا ہم اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کلائنٹ ایریا میں سے کوئی حصہ انویلڈ ہو گیا ہو جی اس کے بعد W M R button down یہ ہم اس وقت ہم ریسیو کرتے ہیں ایپلیکیشن میسج کیو میں جب ماؤس کا رائٹ بٹن ڈاؤن ہو ڈبلو ایم سس کمانڈ آپ جب ونڈو کا سسٹم مینو ونڈو مینو جو آپ اپنی ایپلیکیشن کا اوپن کرتے ہیں آلٹ اسپیس سے یہ اوپن ہو سکتا ہے یا ایپلیکیشن آئکن جو ٹاپ لیفٹ پہ ہوتا ہے اس پہ کلک کرنے سے یہ اوپن ہو جاتا ہے اس میں سے جب آپ کوئی آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں یا جب آپ میکسیمائز مینیمائز کلوز باکس میں سے کسی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ W M sys command message بھیجا جاتا ہے اس کے بعد ڈبلو ایم ہے اسے ہم جانتے ہیں کیا ہے یہ اپلیکیشن کوئٹ کرنے کا کام آتا ہے ڈبلو ایم سیٹ ٹیکسٹ جو ہے کسی بھی ونڈو کا ٹیکسٹ سیٹ کرتا ہے یعنی ونڈو میں جو ٹیکسٹ پہلے سے ہے اس کو یہ چینج کرتا ہے اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے اب ہم ایک ایپلیکیشن بنائیں گے ایک پروگرام ڈیولپ کریں گے آپ نے بہت ساری ایپلیکیشن دیکھی ہوں گی نوٹ پیڈ میں جیسے جب آپ فائل آپ نے سیو نہیں کی ہوتی اور آپ اس کو کلوز کرنے کی کوشش کریں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی فائل سیو نہیں ہوئی ہوئی are you sure you want to quit تو آپ کہتے ہیں یس yes, نو no, اور کینسل کے میسجز ہوتے ہیں تو اس طرح کی کنفرمیشن جو ہیں یہ بڑی جگہ آپ دیکھتے ہیں ایک میسج باکس ڈسپلے ہوتا ہے جس کے اوپر یس اور نو وغیرہ ڈسپلے ہوا ہوتا ہے بٹنس ہوتے ہیں آپ کو یہ پریس کر دیتے ہیں ہماری جو اپلیکیشن ہوگی یہ اپلیکیشن کلوز ہونے سے پہلے یوزر سے پوچھے گی کہ are you sure you want to quit اگر یوزر یس پہ کلک کرے گا اونلی دین ہمارا پروگرام کلوز ہوگا ورنہ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا اس کے ساتھ اگلی چیز امپورٹنٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ونڈو کے اوپر میکسیمائز پہ کلک کرتے ہیں اپنے پروگرام جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بنایا تھا میکسیمائز پہ کلک کریں گے تو وہ پروگرام میکسیمائز ہو جائے گا منیمائز پہ کلک کریں گے تو وہ ونڈو منیمائز ہو جائے گی آپ نے تو ایسی کوئی پروگرام نہیں کی بھی تو بیسکلی جیسے ہم نے لاسٹ بات کی تھی یہ ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر ہے جو ان کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے ہم جو اب اپلیکیشن بنائیں گے اس میں بڑے انٹرسٹنگ کام ہوگا جب آپ میکسیمائز پہ کلک کریں گے میکسیمائز باکس جو کیپشن میں رائٹ پہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ایپلیکیشن بجائے میکسیمائز ہونے کے مینیمائز ہو جائے گی اور جب آپ مینیمائز پہ کلک کریں گے تو بجائے وہ مینیمائز ہونے کے ایپلیکیشن میکسیمائز ہو جائے گی یہ ہیکنگ نہیں ہے صرف ہم کچھ میسج راؤٹنگ اور میسج ہینڈلنگ کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ ونڈو کا ونڈو مینو کسی بھی ونڈو کا سسٹم مینو یا ونڈو مینو ایکسس کرتے ہیں آرٹ اسپیس سے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کیپشن کے اندر ٹاپ لیفٹ پہ کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی کمانڈ سلیکٹ کرتے ہیں کلوز ریسٹور منیمائز وغیرہ یا آپ ان کلوز ریسٹور یا منیمائز باکسز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو W M sys command message generate ہوتا ہے جی ہاں آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی کلک کریں یا ونڈو مینو میں سے کوئی بھی آپشن آپ سلیکٹ کریں W M sys command message generate ہوگا ہوگا کیا آپ کا یہ میسج آپ کی میسج کیو میں ڈال دیا جائے گا میسج کیو سے یہ گیٹ میسج کے تھرو ریٹریو ہوگا ڈسپیچ ہوگا اور آپ کی ونڈو کے پاس آ جائے گا ونڈو کے پاس جب آپ میسج کو دیکھیں گے تو میسج ہوگا ڈبلو ایم سس کمانڈ اب میکسیمائز پہ کیا جانے میکسیمائز پہ کلک ہوا مینیمائز پہ یا کلوز پہ میسج تو ایک ہی آیا ہے ڈبلو ایم سس کمانڈ تو آئی تھنک مسئلہ ہو گیا اس مسئلے کا حل ہے ڈبلو پیرم اور ایل پیرم آپ کو جو ڈائلگ پروسیجر تھا جو آپ کا سوری ونڈو پروسیجر تھا اس کے اندر چار تھے ایک میسج آئیڈینٹیفائر تھا اور دو اور ڈبلو پیرم پیرم اور ایل ہوتا یہ ہے کہ میسج آئیڈینٹیفائر جو ہے جو میسج پیرامیٹر سیکنڈ پیرامیٹر اس میں تو ڈبلو سس کمانڈ ہی بھیجا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ڈبلو پیرم میں آپ یہ بھیج دیتے ہیں کہ کون سا sys command message close maximize یا منیمائز اور یہ فائدہ ہے ڈبلو پیرم اور ایل پیرم پیرامیٹر کا یہ ایک میسج کے اندر آپ کو مزید آپشن مزید میسجز بھیجنے کی صلاحیت دیتا ہے تو جناب ہم یہاں پہ اپنی ایپلیکیشن کا جو ونڈو پروسیجر ہے اس کا ریلیونٹ پورشن دکھا دیتے ہیں باقی ساری ایپلیکیشن وہی ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بنائی تھی پچھلے لیکچر بنائی تھی یہاں پہ ہم اس کا ریلیونٹ پورشن دکھا دیتے ہیں ہمارے ونڈو پروسیجر میں ہم نے W M sys command message اب ہینڈل کیا ہوا ہے W M sys command message کا جو کیس ہے جب اس میں آپ کا کنٹرول آئے گا تو ڈاکومینٹیشن پڑھنے سے ایم ایس ڈی لائبریری میں سے پڑھنے سے ہمیں پتا چلا کہ جی جو ڈبلو پیرم اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے نا جب sys command W M sys command message بھیجا جائے تو جو ڈبلو پیرم پیرامیٹر ہوتا ہے اس کے اندر کلوز میکسیمائز اور منیمائز وغیرہ کے ویلوز ہوتی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جی جو ڈبلو پیرم ہے نا اس کی لوور فور بٹس جو ہیں یہ آپ کو کلیئر کر دینی چاہیے کیونکہ یہ سسٹم یوز کرتا ہے لوور فور بٹس کو کلیئر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ایف ایف ایف زیرو سے اینڈ کر دیں بٹ وائز اینڈ اس بٹ وائز اینڈ کرنے سے کیا ہوگا ایف ایف ایف زیرو میں جو زیرو ہے وہ چار بٹس ہیں وہ کیا کرے گا جب آپ ڈبلو پیرم کے ساتھ اس کو بٹ وائز اینڈ کریں گے تو لوور فور بٹس زیرو ہو جائیں گی ڈبلو پیرم کی لوور فور بٹس زیرو ہو جائیں گی یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا یہ ہمیں مائکروسافٹ کی دی ہوئی ڈاکیومنٹن سے پتا چلا کہ ڈبلو ایم سی کمانڈ میں آپ کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے چلیے جی اب آپ نے سوئچ لگا دیا اس کے اوپر یعنی اب آپ ڈسیزن کر رہے ہیں کہ ڈبلو پیرم میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے تو ڈبلو پیرم جو ہے اس کی بہت ساری ویلوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبلو ایم کمانڈ کی ہیلپ میں سے ڈبلو پیرم کی تین ویلوز ہم نے ہینڈل کی ہوئی ہیں پہلی ویلو ہے ایس سی میکسیمائز اگین یہ ایک ڈیفائنڈ کانسٹنٹ ہوگا ایس سی میکسیمائز سو جب ایس سی میکسیمائز ہمارے پاس ایک ویلو آتی ہے تو دوسری ویلو ہمارے پاس ایس سی مینیمائز آ سکتی ہے اور تیسری ایس سی کلوز یعنی جب سس ڈبل کمانڈ میسج آپ کی ایپلیکیشن کو بھیجا جاتا ہے جب آپ ونڈو مینو سے کچھ سلیکٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے میکسیمائز سلیکٹ کیا یا میکسیمائز باکس پہ کلک کیا تو ڈبلو پیرم میں ایس سی میکسیمائز پڑا ہوا ہوگا اور اگر آپ نے منیمائز سلیکٹ کیا تو ایس سی مینیمائز اور اسی طرح سے so on and so forth اب ونڈو کو میکسیمائز اور مینیمائز کرنے کا کام ہم نہیں کر رہے ہم یہاں پہ ایک ٹرک لگاتے ہیں اور وہ ٹرک یہ ہے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ جو میسج آتا تھا اس کو ہم اس دفعہ ہم تھوڑا سا مختلف کام کریں ہم جو میکسیمائز کا میسج آ رہا ہے اس کو منیمائز سے چینج کر کے آگے بھیج دیتے ہیں ونڈو ونڈو ڈیفالٹ پروسیجر کو اس کو کیا پتا کہ ہم نے اس کو بیچ میں سے چینج کر دیا ہے وہ بالکل اس کو مینیمائز میسج ہی سمجھے گا اور اس طرح سے ہینڈل کر دے گا ونڈو کو اور جب ہمارے پاس مینیمائز آئے تو اس کو چینج کر کے آگے بھیج دیں میکسیمائز کے طور پہ تو یہی کام اب یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ایس سی میکسیمائز کے کیس میں ہم ڈبلو پیرم میں ہم ایس سی مینیمائز رکھوا رہے ہیں اور یہاں سے default window procedure def window proc کو کال کر رہے ہیں انہی پیرامیٹر کے ساتھ جو ہمارے پاس اوریجنلی آئے تھے بس اب اس میں ہم نے تھوڑی سی ٹیمپرنگ ہی کی ہے کہ ڈبلو پیرام میں جب میکسیمائز پڑا ہوا تھا ہم نے اس میں منیمائز رکھ کے آگے بھیج دیا اس سے کیا ہوگا ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کے پاس جب اوریجنلی میسج میکسیمائز ہوگا تو وہ منیمائز پہنچے گا اینڈ وائس ورسا نیچے بھی ہم نے یہی کام کیا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کی ونڈو جب آپ میکسیمائز کرنا چاہیں گے تو منیمائز ہو جائے گی جب منیمائز کرنا چاہیں گے تو میکسیمائز نیچے ہے S C close S C close اس وقت آپ کے پاس ہوتا ہے جب آپ ونڈو مینو میں سے کلوز سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا ہوا ہے یہ بالکل سمپل سا فنکشن ہم کئی دفعہ کال کر چکے ہیں اس میں ہم نے ٹیکس دیا ہے یو وانٹ ٹو اس کا ٹائٹل ہوگا پلیز کنفرم دیکھ رہے ہیں لیکن آگے ہم ایم بی انڈر اسکور اوکے کی بجائے ایم بی انڈر اسکور یس نو دے رہے ہیں اس سے اس میسج باکس میں دو بٹنز ہوں گے یس اور نو اب ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ یس اور نو میں سے کون سا کلک ہوا ہے تو یہ میسج باکس کا فنکشن ہے اگر یس پہ کلک ہو تو آئی ڈی یس ریٹرن کرتا ہے اور اگر نو پہ کلک ہو تو آئی ڈی نو ریٹرن کرتا ہے اس کو ہم نے یہاں پروگرام کیا ہوا ہے اگر یوزر نے یس پہ کلک کیا تو message box I D yes return کرے گا اور صرف اس صورت میں ہم ڈسٹرو ونڈو کال کریں گے اور uh, ونڈو بالکل وہی پریویس پہلے والی ہینڈلنگ ہے ونڈو کیا کرے گی uh, میسج دے دے گی لیکن وہ ہم نے یہاں پہ شو نہیں کیا ہوا تو اس طرح سے ہم ایک کنفرمیشن مانگ رہے ہیں اگر یوزر نو پہ کلک کرتا ہے تو یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی if message box is equal to I D S کی بجائے یہاں پہ آئی ڈی نو آ جائے گا یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور ہم ونڈو کو ڈسٹرو نہیں کر ڈبلو پیرم کی ویلو کچھ اور ہے میکسیمائز مینیمائز اور کلوز کے علاوہ کوئی ہے تو ہم پھر اس کو آگے ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتے ہیں اور یہیں سے ریٹرن کر جاتے ہیں سو so, اب ہم نے دیکھا کہ جب آپ ونڈو کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کنفرمیشن میسج آتا ہے اکثر ایپلیکیشن یہ چیز پروگرام کرتی ہیں یعنی کراس پہ کلک کیا ہوا کلوز پہ کلک ہوا تو اس نے کنفرمیشن مانگی لیکن آ, یہاں پہ یہ تھوڑا سا کریپٹک ہو گیا تھا آئی I مین mean, آپ کو پہلے سس کمانڈ میسج آیا اس میں سے ایس سی کلوز آپ نے نکالا اور آپ نے اس کو پروسیس کیا اگر آپ یہ ایس سی کلوز جو ہے یہ بھی ڈیف ونڈو پراک کو پاس کر دیتے یعنی جو آپ کا اوریجنل ونڈو پروسیجر تھا اس میں آپ صرف دو کیسز رکھتے ایس سی میکسیمائز اور مینیمائز اور ایس سی کلوز کو بھی آپ ڈیفالٹ میں جانے دیتے تو کیا ہوتا ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر جب ایک سس کمانڈ میسج جو ایس سی کلوز کے ڈبلو پیرم کے ساتھ آئے اس کو ریسیو کرتا ہے تو وہ ایک اور میسج آپ کی ونڈو کو ونڈو کی ایپلیکیشن ونڈو کی کیو میں ڈال دیتا ہے آپ کی ایپلیکیشن کیو میں ڈال دیتا ہے اور وہ میسج ہے کلوز ہم اس کو یوں پروگرام کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھیے ہم نے جو ایس سی کلوز والا پارٹ تھا وہ یہاں سے اڑا دیا ہے اب یہاں پہ جب ایس سی کلوز ہوگا تو یہ ڈیفالٹ میں چلا جائے گا ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کال ہو جائے گا جو ہی ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کال ہوگا تو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کیا کرے گا ایک اور میسج آپ کی اپلیکیشن کیوں ڈال دے گا ڈبلو ایم کلوز اب ہم ڈبلو ایم کلوز کو ہینڈل کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اب ڈبلو ایم کلوز میں ہم نے لکھا ہوا ہے ایف پھر ہم نے message box are you sure want to quit وغیرہ وغیرہ اور اب آئی ڈی ایس اگر وہ یوزر یس yes پہ کلک کرتا ہے تو یہ میسج باکس کا function I D yes return کرے گا اور اب ہم ونڈو کو ڈسٹروائے کریں گے تو دس واز دا لیسن تو امید ہے اس سے کافی اسٹرکچر کلیئر ہو گیا ہوگا ایس سی کلوز اگر ڈیفالٹ ونڈو فلڈ کے پاس گیا تو اس نے پھر سے ایک اور ڈبلو ایم کلوز میسج آپ کی اپلیکیشن کیو میں بھیج دیا uh, اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ڈبلو ایم کلوز کو ہینڈل کرنا آسان ہے یعنی آپ اسی طرح سے مین سوئچ میں ہینڈل کر سکتے ہیں یہاں پہ دو پوائنٹس بہت اہم ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں کہنے کو تو بڑے مزے کی کام مزے کی چیز کی تھی کہ ہم نے اس کو میکسیمائز پہ منیمائز اور منیمائز میکسیمائز کروا دیا لیکن یہ نان اسٹینڈرڈ ہے اور اگر آپ اپنا پروگرام کسی کو دیں گے تو وہ میکسیمائز کرنے کے لیے منیمائز پہ کلک نہیں کرے گا میکسیمائز پہ ہی کلک کرے گا کہ وہی اسٹینڈرڈ ہے ایسی ایپس نان اسٹینڈرڈ ایپلیکیشن کہلاتی ہیں اور یہ یوزر کے لیے بہت انوائنگ ہوتی ہیں بہت اریٹیٹنگ uh, ہوتی ہیں اگلی چیز جو ہم نے یہاں پہ کی ہم نے are you sure you want to quit کیا جب بھی آپ پروگرام کلوز کرنا چاہیں گے یہ میسج ضرور آئے گا اگر کوئی صاحب uh, اس پروگرام کو دس دفعہ کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لازمی آئے گا نوٹ پیڈ وغیرہ یہ جو ہیں اپلیکیشن یہ تو یہ میسج اس وقت دیتی ہیں جب کوئی فائل سیو نہ ہوئی ہو یا کوئی خطرہ ہو کہ جی آپ کا ڈیٹا لوز ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو یہاں پہ کوئٹ کر دیا تو لیکن ہم اسے بلائنڈلی ڈسپلے کروا رہے ہیں تو یہ بھی یوزر کے لیے انوائنگ ہے ایسی ایپلیکیشن جو یوزر کو انوائنس کریٹ کریں یا نان اسٹینڈرڈ ہوں یہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوتی آپ کو یوزر فرینڈلی اپلیکیشن اور اسٹینڈرڈ اپلیکیشن کریٹ کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اس لیکچر کے بعد ہمیں کبھی امید ہے کہ آپ you must have got some insight into the message processing آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے کھیل سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ہم یہاں سے اگلے لیکچر میں مزید آگے چلیں گے میں پھر کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ نیا لیکچر دیکھیں اس کے اوپر کام کریں بہتر ہے کہ آپ اس کو پروگرام کر لیں آپ جب تک اس کو پروگرام نہیں کریں گے آپ کے پاس اسکل نہیں آئے گی wish you best of luck اللہ حافظ